بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب افضل ایام الدنیا باب سوم قربانی قربانی اسلام کا ایک عظیم عاشقانہ والہانہ اور بےحد فضیلت والا حکم ہے ہر زمانے میں مسلمانوں نے نہایت محبت عشق اور اہتمام سے اس حکم کو پورا کیا اور پورا پورا سال اس کی تیاری اور انتظار میں گزارا مگر اس زمانے کے ملحدین اور نام نہاد روشن خیالوں نے مسلمانوں کے دلوں سے قربانی کی اہمیت کم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے اس لیے اس بات کی ضرورت بڑھ گئی ہے کہ مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی اہمیت اور فضیلت پوری قوت کے ساتھ بیان کی جائے اور انہیں ملحدین کے ناپاک پروپیگنڈے سے محفوظ رکھا جائے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے انہوں نے اللہ پاک کے حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی اور عشق کے امتحان میں کامیاب ہو گئے آج ہم سے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا تقاضا نہیں کیا گیا بلکہ اپنے پاکیزہ مال سے ایک حلال جانور خرید کر ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم پورے ذوق و شوق اور اہتمام کے ساتھ اس حکم کو پورا کریں اور اس میں بڑھ چڑھ کر سبقت کریں آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی روشنی میں قربانی کے چند فضائل پڑھتے ہیں نمبر ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم النحر یعنی عید کے دن اولاد آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے اور قربانی والا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے بس اے اللہ کے بندو پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ عید الاضحیٰ کے دن خون بہانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے پس جو عمل محبوب حقیقی کو محبوب ہو اسے کس قدر محبت اور اہتمام سے ادا کرنا چاہیے محبت کرنے والے اسے خوب سمجھتے ہیں اس دن کا خون بہانا ہمیں محبوب سے کتنا قریب لے جائے گا اور ہم پر سے کتنی مصیبتیں ٹل جائیں گی اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے اسی طرح حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن زندہ کر کے بطور نیکی اور گواہ لایا جائے گا تھوڑا سا سوچئے کہ قیامت کے مشکل خوفناک ہولناک اور سخت دن انسان کو اپنے ارد گرد نیکیوں اور اچھے گواہوں کی کتنی ضرورت ہوگی اس دن انسان کے جسم کا ایک ایک عضو جب اس کے گناہ گن رہا ہوگا اور اس کی کالی برائیاں اسے جہنم کی طرف دھکیل رہی ہوں گی تو اس دن قربانی کے جانور کس قدر کام آئیں گے بلکہ کہا جاتا ہے کہ پل سرات پر سواری کا کام دیں گے اس لیے بے دلی اور بخل کے ساتھ نہیں بلکہ خوب خوش دلی اور ثقافت کے ساتھ خوب صحت مند موٹے تازے خوبصورت اور اعلیٰ جانور ذبح کرنے چاہیے اور مال کی کمی سے نہیں گھبرانا چاہیے کیونکہ انسان کا اصل مال تو ہے ہی وہی جو اس کے لیے قیامت تک محفوظ ہو جائے اسی طرح حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہلے پہنچ جاتا ہے آپ اس حدیث شریف پر یقین کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عید کے دن اچھا سا جانور جبا کریں اور تھوڑا سا غور کریں تو خون کے زمین پر گرتے ہی دل میں سکون اطمینان اور محبت کی ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور دل گناہوں کے بوجھ اور سیاہی سے ہلکا ہو جاتا ہے اللہ پاک ہمیں یقین نصیب فرمائے آمین نمبر دو حضرت زید بن ارکم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہمارے لیے ان میں کیا اجر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا اون کا بھی یہی حساب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی حدیث شریف بالکل واضح ہے اب خود اندازہ لگا لیجئے کہ جانور کے جسم پر کتنے بال اور کتنے کتنی اون ہوتی ہے اور پھر جس قدر اخلاص اور تقوا زیادہ ہوگا اسی قدر اجر و ثواب بھی بڑھتا جائے گا کیونکہ اللہ پاک کو نہ خون کی ضرورت ہے اور نہ گوشت کی اس تک تو بندے کا تقوا پہنچتا ہے